تمزل کتاب اس کے نیچے لکھے عنوان اول یعنی آنے والے دعوی توحید کے لیے تمہیدی عنوان نمبر ایک آنے والے دعوی توحید کے لیے تمہیدی عنوان نمبر ایک اتارنا ہوا ہے یہ کتاب کا اس اللہ کی طرف سے جو زبردست بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے دوسری صفت اس کی یہ ہے کہ غافر زم دے دبا دینے والا ہے گناہوں کا تیسری صفت ہے کہ قبول کرنے والا ہے توبہ کا چوتھی صفت ہے شدید العقاب سخت مار والا ہے پانچویں صفت یہ ہے کہ ضد بہت بڑی طاقت والا ہے اب یہ تمام صفات جو ہیں یہ اس بات کی دلیل ہے کہ لا الہ الا ہوا اس کے بغیر کوئی الہ نہیں الہ المسیر اسی کی طرف لوٹ کے جانے کی جگہ ہے آگے ما یہ جا دے لو یہ آنے والے دعوی توحید کے لیے تمہیدی عنوان نمبر دو آنے والے دعوی توحید کے لیے تمہیدی عنوان نمبر دو نہیں جھگڑا کرتا اللہ کی آیات میں مگر وہ لوگ جو کافر ہیں اب فلا یا غرور کا نہ دھوکھے میں ڈالیں آپ کو فل بلا ادھر ادھر چکر کاٹنا ان مشرقوں کا مختلف شہروں میں کبھی کہیں جلسہ کر رہے ہیں کبھی کہیں جلوس نکال رہے ہیں کبھی کوئی جشن منا رہے ہیں آپ کو ان کا یہ لت کتے کی طرح ہر علاقے میں چکر کاٹنا یہ آپ کو گھبرا نہ دے کیوں یہ کوشش تو کر رہے ہیں صرف آپ کو فیل کرنے کی اس طرح آپ فیل نہیں ہوتے آپ دل چھوڑ نہ جائیں کیونکہ کب سبق قبل ہوں جھٹلایا ان سے پہلے قوم نے بڑی بڑی جماعتوں نے ان کے بعد حتہ کہ پورا عزم کر لیا ہر امت نے اپنے رسول کے متعلق تاکہ پکڑ لیں اس کو وجادلو اور جھگڑا کرتے تھے باطل پرستی کے ساتھ تاکہ مغلوب کر دیں اس باطل کے ذریعے الحق کا حق کو تو پھر میں نے ان کو پکڑ لیا فکے فکا کا پھر کیا ہی مزے کا آیا عذاب ان پہ وہاں کزا لے کا اور اسی جدال ناحق لڑائی کی وجہ سے ثابت ہو گیا کلمہ تیرے رب کا کافروں پر کون سا کلمہ کہ وہ بالکل جہنمی ہے آگے اللہ جی نہیں ملون بلے نل آنے والے دعوی توحید کے لیے تمہیدی عنوان نمبر تین آنے والے دعوی توحید کے لیے تمہیدی عنوان نمبر تین وہ فرشتے جو اٹھائے ہوئے ہیں عرش کو ومن حولہ اور اس عرش کے چفیر تصبیح کرتے ہیں اپنے رب کے حمد کے ساتھ وہ یو نون اور ایمان بھی لاتے ہیں اللہ کے ساتھ وہ یستر فرونا اور استغفار بھی کرتے ہیں واسطے ان لوگوں کے جو ایماندار ہیں کیا کہتے ہیں رب بلا اے رب ہمارے وسے تو اپنی رحمت کے لحاظ سے اور علم کے لحاظ سے ہر چیز پہ کھلا ہے بس دبا دے گنا ان لوگوں کے جو بیچارے توبہ طائب ہو چکے ہیں اور پیچھے چل چکے ہیں تیرے راستے کے وہ کہ بچا کے رکھ ان کو جہنم کے عذاب سے ربانہ ہم فرشتے یہ بھی کہتے ہیں اے ربنا داخل کر ان بندوں کو ہمیشگی کے بعد باغات میں جن کا تو نے وعدہ کیا ہے ان سے ممن صالحہ من آبائے اور جو کار گزرے ہیں ان کے آبا سے ان کی بیویوں سے ان کی اولاد سے تاکہ تو ہی تو زبردست حکمت والا ہے اور بچا کے رکھ ان کو برائیوں سے رمن تک سیات میرے اللہ جس کو تو نے بچا لیا برائیوں سے اس دن تو گویا تو نے اس پہ رحمت کر دی یہی تو کامیابی بڑی ہے ملزین کافر کا آنے والے دعوی توحید کے لیے تمہیدی عنوان نمبر چار تاکیق وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے وہ بلائے جائیں گے اللہ اکبر من مکت کم انفوسا کم اور البتہ غضب اللہ کا دنیا میں یہ بہت بڑا تھا آج تمہارے غضب سے جو آج تم اپنے آپ پہ غضب کر رہے ہو ناراض ہو دنیا میں اللہ بھی تم پہ اس سے زیادہ غضبناک تھا جس طرح اللہ نے پھر صبر و تحمل سے کام لیا ہے آج تم بھی صبر کرو نا کیونکہ آج تو تمہارا لٹریشن ہوگا ایمان کیونکہ تم بلائے جاتے تھے ایمان کی طرف کیا ایمان کے خالص اللہ کو پکارو فتق فرون تم تو بالکل انکار کر دیتے تھے اب جہنم میں کہیں گے جہنم میں کھڑے ہو کے کیا کہیں گے اے ربنا تو نے ہمیں موت دی دو مرتبہ زندہ بھی کیا تو نے دو مرتبہ اب فر طرف نہ بے ظلم بنا ہم اعتراف کرتے ہیں اپنے کرتوتوں کا کیا مطلب بھائی امت نس نہ دو مرتبہ تو نے ہمیں موت دی دو مرتبہ تو نے ہمیں زندگی دی اب ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں کیا رب کا ہے کیا توپ کا ہے اس میں کو بنتا ہے بتاؤ نا ان دو جملوں میں رب تاپس میں کیا ہے بھائی جہنوی جہنم میں کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں اے رب ہمارے تو نے دو مرتبہ ہم کو موت دی دو مرتبہ تو نے زندہ کیا چنانچہ اب آج ہم اعتراف کرتے ہیں اپنے گناہوں کیا مطلب اگر کچھ تو تم مفسر لوگ ہو کچھ تو آج کل پچو لگایا کرو نا ہاں کا حوالا کیوں گیا بھائی ایک کا حوالہ کیوں دیا وہ تو ہو گیا تم نے صاف کہا تھا کہ ہم انکار کرتے ہیں اب آگے وہ کہتا ہے اے اللہ تو نے دو مرتبہ ہمیں موت دی دو مرتبہ زندگی دی ہم ہاں، اعتراف کرتے ہیں اپنے گناہوں کو آمنا و صدقنا فاترفنا علی یوم سو دنیا میں ہمیں دعوت دی جاتی تھی ہم انکار کر دیتے تھے مگر آج ہم بالکل اقرار کرتے ہیں کہ تیرا شریف کوئی نہیں یہاں تو حوالہ دیتے ہیں امت کا نسرت کا نسرت ہے نہیں دو مرتبہ آئے رب اور کلام بھی مستقل ہے اس تو ماں نے فتح فرون کا جواب بھی نہیں بنتا کیونکہ یہ تو پچھلی کلام کا جواب ہے نا اس تو داموں کہ بھائی آج تم اپنے اوپر اتنا ناراض نہیں ہو جتنا دنیا میں اللہ تم پر غضب ناک تھا کب تھا جب تم بلایا جاتا تھا ایمان کی طرف اور تم کو کرتے تھے وہ تو بات ختم ہو گئی اب یہ نئے سرے سے جبلا مستان تھا جو ہے یہ کیوں کہہ رہے ہیں ربنا امت نسنا تین اب آئے تو نسنا بے بنا دو مرتبہ تو نے ہمیں موت دی کون کون سی موت ہے دو مرتبہ چلو یہ بتاؤ یعنی جب ایک تو جب تم لطفہ تھے دوسرا پھر دنیا پہ مرے اور زندہ ماں کے پیٹ سے آئے اور پھر مر گیا پھر آج زندہ کیا یہی لوگ ہوتے ہوں تو پھر فاتا افراد ضرور بنا کہنے کا کیا مطلب ہے ہم نے اعتراف کیا ہم اعتراف کرتے ہیں اپنے گناہوں کا کوئی گنا ایسا ہے نا جو موت اور دو حیاتوں کے درمیان ہے انہوں نے کیا وہ یہی ہے جو قبر میں ہم کہتے تھے کہ یہ زندہ پڑے ہیں حالانکہ دو موتیں دو حیاتیں تھیں ہم کہتے تھے نہیں قبر میں بھی زندہ ہیں اب کتنی حیاتیں ہو گئی حیاتیں تین ہو گئی اس لیے اقرار کرتے ہیں ہم اعتراف کرتے ہیں کہ ہم بکواس کرتے تھے جو کہتے تھے کہ قبروں والے کیا ہیں زندہ ہیں فاتر افنا بے جنوب ہے ہم اعتراف کرتے ہیں ہمارے حضرت صاحب بھی بکواس کرتے تھے ہمارے یہاں بھی بکواس کرتے تھے ہم بھی بکواس کرتے تھے کیونکہ دو مرتبہ تو نے موت دی ہے دو مرتبہ تو نے ہمیں زندہ کیا ہے تیسری مرتبہ کی حیات والا قول جو ہے ہمارا بکواس تھا اس لیے ہم اعتراف کرتے ہیں اور دو موت اور دو حیاتوں کے حوالے دینے کی کیا ضرورت تھی آخر کلام بے رب تو نہیں نا اللہ کی اب آگے کہتے ہیں کہ ہم اعتراف کر چکے ہیں فہل من سبیل اب ہمارے جہنم کی موری سے نکلنے کا کوئی راستہ ہے کوئی راستہ نہیں ہے کیوں بے اللہ اللہ وحدہ جب اکیلے اللہ کو بلایا جاتا تھا تو تم کفر تم تم کیا ہوتے تھے انکار کر دیتے تھے وہی شرک بہی تو اور شرک کیا جاتا اگر اس کے ساتھ تو پھر تم ایمان لاتے تھے فل حکم و کبیر آج حکم جو ہے سارے کا سارا اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے جو بہت بڑا بلند ہے جس کا ہم سر اس کائنات میں کوئی نہیں

ہاں تو زندہ ہے ہی نہیں جسم تو زندہ ہوتا ہی نہیں نا بالکل یعنی شور نہیں نہیں کیونکہ وہ اللہ کے قدرت کا مسئلہ ہے اس میں تو دخل دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے جو برزق کا معاملہ ہے اس میں یہاں بیٹھ کر ہم بحث نہیں کر سکتے کیونکہ ہم جو کہتے ہیں کہ فلاں کے اندر شعور ہے نہیں ہے وہ ہے عالم قانون کا مسئلہ ہے ہاں ہم یہ عقیدہ رکھیں گے کہ اللہ رب العزت اپنی قدرت کے ساتھ جو عذاب یا ثواب دیتا ہے تو ان کے اندر شعور ضرور پیدا کرتا ہوگا شعور کتنے وہ تو ترو پوچھے جا رہے ہیں گل تو تو یہ جسد دی روح تو زندہ ہے تو موئے ہی نہیں ہے سو سے اس کو تو پوچھے جا رہا ہے تو کیا ہو گیا بات ہو رہی ہے عالم برزخ میں جسد کی یہ سندھی تو برزخ میں جا پڑا ہے کہ نہیں پڑھا ہاں؟ روح تو ویسے ہی زندہ ہے صرف اتنا ہے کہ روح سے سوال جواب جو ہے وہ قانون کے مطابق ہو رہا ہے چونکہ زندہ چیز ہے جسم سے سوال جواب جو ہے وہ قانون کے مطابق نہیں ہے وہ ہے معذ قدرت کے طور پہ اب ہمارا عقیدہ ہے کہ قدرت جو ہے وہ اندھا دھند فیرنگ کرے تب بھی کامیاب ہے قانون کے مطابق کرے تب بھی کامیاب ہے قدرت جو ہے وہ قانون کی محتاج نہیں پھر ایمان بالغیب آپ کو آئے گا بھی تو تب آئے گا نا جب ایک چیز میں شعور نہیں مگر شریعت کے کہنے کی وجہ سے آپ مان لیتے ہیں اس کو آپ کو شعور قتل کوئی نہیں کہ بہشت کا یہ موجود ہے کہ نہیں ہے ہاں؟ مگر شریعت نے کہہ دیا تو آپ مان لیتے ہیں بلکہ کہتے ہیں کہ جو انکار کرے وہ ہے کافر تو معلوم ہوا شریعت کے حکم کے مقابلے میں شعور نا شعور ہونے کی ضرورت نہیں صرف امر علا ہی کافی ہے ہاں سوال جو کریں گے آپ تو ایسا کہ اگر عالم دنیا سے متعلق کسی چیز کے متعلق سوال ہو پھر آپ کہیں گے ہاں بھائی یہ کس طرح ہو سکتا ہے دوسرا ایک شخص کہتا ہے بھائی روح جو ہے وہ جسم کے پاس قبر کے اندر واپس آ جاتا ہے ہاں؟ اللہ قادر تو ہے واپس کریں مگر آپ سوال کر سکیں گے کیونکہ واپس آنے کا قانون جب تو دنیا میں تھا تو اب کس طرح واپس کر سکتا ہے قانون کے مطابق آپ سوال کر سکتے ہیں قدرت سے جس چیز کا تعلق ہوگا آپ سوال نہیں کر سکیں قدرت یہ قرآن کے خلاف ہے کیونکہ قدرت کرتی ہے کہ مرنے کے بعد قیامت تک کے لیے روح واپس نہیں لا سکتا نہیں سمجھ آئی وہ بھی غلط ہے ان کا بکواس ہے یہی تو وجہ ہے نا کہ ہم کہتے ہیں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد روح ایک سیکنڈ کے لیے بھی واپس آتا ہے وہ کٹر کافر ہے اس لیے کہ وہ ایک قانون اللہ نے ختم کر دیا اب دوبارہ وہ قانون لا رہے ہیں گھر اللہ نے قانون کیوں ختم کیا ہے یعنی موت کی وجہ سے قانون دنیا کا بھی ختم قانون انسان کا بھی ختم قانون تکلیف کا بھی ختم نماز روزے ہے زکات کا قانون بھی ختم ہو گیا اب وہ کہتا ہے کہ روح واپس آ رہا ہے تو گویا کہ اللہ کا توڑا ہوا قانون واپس آنا چاہتا ہے اس لیے بھی کافی ہوگا ہاں اگر کوئی شخص سوال کرتا ہے کہ میاں رو کے بغیر جسم کو نام ثواب کیسے ہوگا وہ بھی کافر ہوگا کہ وہ اس لیے کہ وہ قانون کے مطابق سوال کر رہا ہے حالانکہ یہاں میت کا جو ہے وہ قدرت کے مطابق ہے قانون کے مطابق ہے ہی نہیں یہاں پگڑی چلتی ہے اسے بہ کرتے کہتے ہیں یہ سب سے زیادہ ادک مسئلہ ہے پوری شریعت میں یہ عذاب ثواب قبر کا جو علماء نے نہ سمجھا ہے نہ کسی کو پتا ہے اس لیے مختلف وہ چینے گولیاں ہوتی ہیں کوئی کہتا ہے کہ روح کے بغیر عذاب کیسے ہوگا لہذا روح واپس مانو کوئی کہتا ہے چونکہ روح واپس نہیں آ سکتا لہذا جسم کو عذاب ثواب دونوں قسم کے کافر ہیں روح کے بغیر اگر اللہ کریم عذاب سواب نہیں دے سکتا تو خدا کیسا ہے جو روح کے بغیر اور بالکل خشک تنا کھجور کا ہے اس کو بلوا سکتا ہے اور پتھر سے بات کر سکتا ہے دریا کے پانی سے بات کر سکتا ہے اور پتھر کو نہر اور چشمے کی شکل میں بہا سکتا ہے وہ میت کے لیے کیا مشکل ہے اس کو کہ وہ سوال جواب کر سکے زبانی طور پہ سوال کرو پیچھے ہٹ جا آئی سمجھ مطلب یہ ہے کہ جو شخص یہ کہتے ہیں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ رول چونکہ واپس نہیں آ سکتا یہ تو بات ٹھیک کہتے ہیں اب اگلا کو ہے ان کا چونکہ روح واپس نہیں آ سکتا اس لیے جسم کو عذاب ثواب نہیں ہوتا اب نہیں ہوتے میں کافر بنتے ہیں فرمایا جی. بالکل ٹھیک ہے بات نہیں سمجھی جب معاملہ قانون کا نہیں ہے جب ہے قدرت کا تو قدرت کے لیے کیا مشکل ہے کہ ایک چھوٹی سی قبر کے اندر قیامت تک کے لیے ادھر کی تسلی ادھر کر دیں ادھر کی ادھر کر دیں گے تو کنارا صاحب ثواب کا ہو سکتا ہے بات اشکال ہوتا ہے اگر قانون کا مسئلہ ہو اگر آدمی کے جسم کے اندر روح مانا جائے پھر کہا جائے ستر ستر گز قبر کشادہ ہو جاتی ہے پھر سوال ہو سکتا ہے کہ ہمیں دکھاؤ کہ قبر ستر گز کس طرح کشادہ ہوئی ہے جب ایک آدمی کہتا ہے شریعت کہتی ہے کہ روح جسم میں نہیں اب عذاب سواب ہو رہا ہے قدرت کے ماتا اب قدرت چاہے چھوٹی سی چیز ہے ایک رات ہے موجے کی مگر اٹھارہ سال کا عرصہ گزار دیتی ہے قدرت نبی علیہ السلام کو میرا جو ہے نا لئے لمبے المسجد الحرام ہے مگر عرصہ کتنا گزر گیا ہے اٹھارہ سال کا وہ کیسے گزر گیا ہے وہ کائنات کا مالک ہے اس کی مرضی بٹن جو ہے وہ کائنات کا آن کر دے یا آف کر دے کسی کو ٹانگ اڑانے کی کیا ضرورت ہے بات تو قدرت کی ہو رہی ہے نا ہاں سوال ہوگا قانون کے مطابق اگر ایک شخص قانون کے مطابق بات کر رہا ہے پھر اس کے سوال آپ کر سکتے ہیں کہ قانون اگر یہی ہے کہ روح مان جسم ہو ہم بظاہر دیکھتے ہیں کہ یہ قبر جو ہے وہی کی وہی پڑی ہے نہ کوئی کشادہ ہوئی ہے نہ ستر گز لمبی ہوئی ہے نہ مدل بسر ہوا قبر میں بیٹھ کے بہشت کی طرف دیکھ رہا دکھاؤ کہاں ہے مگر جب آپ مانتے ہیں کہ یہ عذاب ثواب قبر کا ہے ہی قدرت کے ساتھ تعلق قانون ہے ہی نہیں تو قدرت اس طرح کہتے ہی جائیں آپ مانتے جائیں گے قدرت کہے گی میں نے اس کے ساتھ بات کی ہے آپ کے ساتھ کلنا یا نہ یا نار بن ابراہیم آپ انکار کریں گے ہاں؟ کیوں اس لیے انکار کر سکتے ہیں کہ اس کے اندر روح تو ہے نہیں اس نے کس طرح سن لیا نہ چونکہ قدرت ہے اللہ پاک کی اس لیے آپ مان لیں گے کہ جو کچھ اللہ کہتے ہیں ٹھیک کہتے ہیں اس لیے ہم کہیں گے شریعت جو کچھ کہتی ہے بالکل سو لانے صحیح ہے اس میں شک کی گنجائش نہیں فرق ہے تو صرف اتنا ہے آدمی کے ذہن میں اشکال آتا ہے کہ بز کی چیز کو وہ دنیا کے ذہن کے ساتھ سوچتا ہے حالانکہ دنیا عالم قانون ہے عالم قدرت نہیں ہے سارے ہوتے سارا یعنی جسم سے جو کچھ ہوگا وہ قدرت کے ساتھ ہے رہ گیا روح وہ تو چونکہ زندہ ہے اس لیے اس کے ساتھ اگر سوال جواب ہو تو گویا کہ قانون کے مطابق ہو رہا ہے جدہ بھی گیا بات تو صرف یہ سوچی ہو رہی ہے کہ یہ روح کے بغیر حرکت بھی نہیں کر سکتا روح کے بغیر کل جماد ہے روح کے بغیر میت ہے روح کے بغیر پتھر ہے اب اشکال تو یہی پیدا ہوتا ہے اس لیے تو اللہ نے عذاب ثواب قبر کا اپنی قدرت سے متعلق رکھا ہے جنا روح متعین کسی کے ساتھ بھی نہیں روح کے ساتھ بھی ہے اور جسم کے ساتھ بھی ہے کیوں جو شریعت میں بحث آتی ہے تو اسی قبر کے متعلق آتی ہے نا اور اسی قبر کے متعلق آتی ہے نا اور اگر مردوں کے سما کی رفی آتی ہے تو بھی اسی قبر کے متعلق آتی ہے تو معلوم ہے یہ بھی قبر ہے نا لوگ کہتے ہیں یہ اصلی قبر نہیں ہے عرفی قبر ہے حالانکہ قرآن تو کہتا ہے اصل قبر ہے یہی ایک آدمی کہے ماں انتب مسمن منفل قبور آپ آگے کہیں بھائی یہ تو عرفی قبر ہے اصل قبر تو ہے نہیں ہے تو سیدھا قرآن کا انکار ہے نا اصل قبر یہی ہے بلکہ قبر ہے ہی مردہ کے لیے زندہ کے لیے قبر ہے ہی نہیں کی قبر سیدھے سے ہے ہی کوئی نہ جو لوگ کہتے ہیں جھوٹ کہتے ہیں ہمیشہ قبر ہوتی ہے تو مردے کے لیے اللہ نے آپ کو قرآن میں کہہ دیا سما مات اکبر موت ہوگی تو موت کے بعد قبر ہے قبر مردے کے لیے ہے مردہ قبر کے لیے ہے زندہ کے لیے تو قبر ہے ہی کوئی نہ جو لوگ کہتے ہیں میاں عالم برزخ میں ان لیے و روح کی قبر ہے بالکل جھوٹ کہتے ہیں زندہ کے لیے قبر اللہ نے بنائی نہیں ہے قبر ہے یہی عرف میں ہم جس کو قبر کہتے ہیں اللہ اللہ خیر سن اشکال جب آئے گا تو آپ تب اشکال پیش کریں اگر اس اشکال میں قانون کی پیچیدگی آ جائے اگر ایک آپ کو حکم ملتا ہے کہ صرف یہ قدرت سے تعلق ہے سر تسلیم خم ہے جو مزاج موا ہے اللہ کو جس طرح منظور ہے ٹھیک ہے اچھا جو لوگ بےچارے تعویل کرتے ہیں وہ بھی آخر میں آ کے یہی یہی کچھ کہتے ہیں لا لوگے کو کیفیت ہاں ساری کتابیں جتنی لکھی پڑی ہیں تمام علماء کی کتابیں وہ یہی لکھیں گے کہ عذاب ثواب قبر کا اس قبر میں برحق کا اللہ نظر کو کیفیت ہاں ہم اس کی کیفیت نہیں جانتے بھائی جب تم کیفیت نہیں جانتے تو ابتدائی سے کہ جھوٹ بولنا شروع کیا ہے پہلے ہی کیوں نے کہہ دیا کہ جسم کا معاملہ اور ہے روح کا معاملہ اور ہے وہ قانون کا معاملہ ہے وہ قدرت کا معاملہ ہے اگر تم نے آخر میں جا کے سوٹیاں پھینکنی تھیں تو ابتدا اسے کیوں نے یہ کہہ دیا کہ لا ندر کو حقیقت کہا من ان کرا عذاب القبر بہو خافارا پہلے ہی کہہ دو کوئی اشکال نہیں بد باطن لوگ جو ہیں وہ اشکال پیش کرتے ہیں جس وجہ سے وہ اس قبر کے عذاب ثواب کے بن کر ہیں وہ کہتے ہیں یہاں ہے ہی کچھ نہ عثمانی کہتے ہیں دوسرے یہ جو دوسری پارٹی ہے وہ بھی اسی طرح کہتی ہے تیسرے بھی بے اس اسلوی صلی السلام کی موت کے قائل وہ بھی اسی طرح کہتے ہیں اس قبر میں سرے سے ہے ہی نہیں اور ہمارے مولوی اتنے بیوقوف ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ کہنا شروع کر دیتے ہیں یہ اصل قبر ہے ہی نہیں کیوں کہتے ہیں اصل قبر نہیں قرآن کہتا ہے کہ یہی قبر ہے رسول پاک کہتے ہیں یہی قبر ہے اور مولوی کہتے ہیں یہ اصل قبر ہے ہی نہیں یہ کتنا بڑا ظلم ہے اس سے بہتر یہ ہے کہ تم سچی بات مان لو سرے سے بنا اس قبر کے اندر سب کچھ ہوتا ہے مگر ہوتا کس کی قدرت سے ہے قانون کی بات ہی نہیں ہے کال کرنے کی ضرورت نہیں جب کوئی شخص اللہ کی قدرت کا سہارا لے تو اس کو دلیل دینا پڑے گی فرض کرو مرزا قادیانی یعنی کہتا ہے کہ اللہ قادر ہے کہ مجھ پر وہی نظر کر دے ہے تم کہتے ہو اللہ قادر ہے کہ عذاب ثواب قبر کا ہے اس جسم کو اللہ قادر ہے کہ مجھ پہ وہی کر دے تو آپ سوال کر سکتے ہیں اگر اللہ کریم قادر ہے آپ کے اس کے کرنے پہ تو ہم پہ بھی اللہ قادر ہے کہ تمہیں عورت بنا دے اور اللہ پاک رات اور رات ہمیں مرد بنا کے تیرے ساتھ شادی کروا دے اور پھر تیسے بچے پیدا ہوں ہاں، قدرت کا مقابلہ قدرت سے کرو مگر دلائل کی ضرورت تو ہوگی کہ نہیں اور جب قانون کے تقابل کے ساتھ قدرت آ جائے گی تو پھر دلائل کی ضرورت کون سی ہے وہ اس کا معاملہ الگ ہے اس کا معاملہ الگ ہے جو غلطی لگتی ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے میں دعویٰ کروں آج تک اللہ کی قسم مولویوں نے مسئلہ یہ سمجھا ہی نہیں ہے یہ برزب کا معاملہ آج تک مولویوں نے نہیں سمجھا اور نہیں سمجھا اگر وقت ہو تو میں آپ کو کتابیں نکال کے دکھاؤں کہ انہوں نے کیا کچھ لکھا ہے حالانکہ معاملہ صاف تھا یہ دنیا کا معاملہ مرنے کے بعد ختم ہو گیا قانون ختم ہو گیا عالم اسباب ختم ہو گئے زمانہ ختم ہو گیا ہر چیز نئی ہے مرنے کے بعد جب نئی ہے تو وہاں قدرت چلے گی یہاں قانون نہیں چل سکتا اور قدرت آپ کو جو کچھ کہتی جائے گی آپ مانتے ہیں قدرت کہتی ہے میں نے میاں اس کو حضرت ابراہیم کو کہا چار پرندے پکڑ لے ان سمام کو ذبح کر کے ان کا قیمہ کر ایک دوسرے میں مدرم کر کے ادر بدر کر کے چار حصوں پہ تقسیم کر کے رکھ دے جب تم اس کو بلاؤ گے تو ہر ایک پرندہ اپنے وجود کے ساتھ تیرے پاس چلتا آئے گا یہ قدرت نہیں تو قانون ہے آپ قدرت کو تو مان چکے ہیں اب یہاں عذاب قبر کا موقع آتا ہے تو کیوں اعتراض کرتے ہیں قدرت پہ تو معلوم ہوتا ہے ایک طرح کے آپ بھی کافر ہیں کہ اللہ کی قدرت کا انکار کر رہے ہیں اللہ نے اس لیے مثالیں قرآن میں دی ہے تاکہ پتہ چل جائے کہ جس طرح قانون سائنٹیفک کا اسی طرح اللہ رب العزت کی قدرت جو ہے اس کا بھی کوئی ایک ٹکانا نہیں ہے جب قدرت اعلان کر دیتی ہے تو پھر مسلمان کو ماننے میں کیا تعمل ہونا چاہیے اور مسلسل تحقیق آئے گی ہم کچھ نہ کچھ کوشش کریں گے آپ کو سمجھانے کی انشاءاللہ اور آپ سمجھیں گے اور پتہ چل جائے گا کہ واقعی کتنی بھول چوک لگی ہوئی ہے اور یہ قابل بھی نعمت کے طور پہ کہہ رہا ہوں یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر اگلے آدمی جو ہے وہ گزرا ہوا وہ بہت بڑا عالم ہو نبی الاسلام الفرمائے ماں قبول کہ اکثر عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جو میری بات سننے والا ہے اس سے زیادہ دن آباد میں آ جاتے ہیں جن کو مسئلہ کی حقیقت کا پتہ چل جاتا ہے ہاں؟ ہم تو حیران ہیں کہ کسی نے آج تک اس گتھی کو نہیں سلجھایا کوئی انکار انکار کرتے گئے کوئی اتنے اس دن بنے کہ ان کا صرف روح اور ثواب سواب ہوگا نہ جس کا رفر ڈالو انہیں یہ پتہ نہیں تھا کہ ساری کی ساری جتنی قبر کی بحث آتی ہے تو انہیں قبروں کے متعلق آتی ہے عذاب ثواب قبر کا جو ہے وہ اموات کے لیے آتا ہے یا زندوں کے لیے آتا ہے پھر انہیں شرم نہیں آتی کہتے ہیں رخ سے عذاب ثواب ہوتا ہے اور جسم کا انکار کر دیتے ہیں حالانکہ ادھر کہتے ہیں قبر میت کے لیے ہوتی ہے میت قبر کے لیے ہوتا ہے اور ادھر شریعت کہتی ہے ہمیشہ آپ عقائد کی کتابوں میں دیکھیں گے تو کیا ہوگا سوال سوال والجواب جواب قبر لل میے یعنی سوال جواب قبر میں ہوتا کیسے میت سے سما سے سما ہے لل میے کے ثواب سواب لل میے اور مولوی ادھر کود کر جا نکلتے ہیں برزخ میں ادھر کیسے روح رو کی طرف سارا ازار سواب رو کو ہوتا ہے ادھر سب کچھ کہتے ہیں اسی قبر میں ہوتا ہے ادھر کہتے ہیں صرف روح کو ہوتا ہے حالانکہ روح تو زندہ ہے میت تو ہے ہی نہیں تم لوگوں نے کبھی سوچا کہ یہ کیا کھیل کھیل رہے ہیں تمہیں بھی تو کوئی پتہ نہیں چلتا نا وہ میں پھٹی والا کھیل کھیلا جاتا ہے ادھر کہتے ہیں قبر یہی ہے اور سوائے اموات ہے اور مردہ تو یہی قبر میں موجود ہے عذاب ثواب میت کو ہوتا ہے وہ اسی قبر میں موجود ہے اور جب سوال آتا ہے تو کیا کہتے ہیں عذاب صاحب کس کو ہوتا ہے روح کو ہوتا ہے انگلیوں پہ کو کھلواتے ہیں تو انہیں نہیں کھلواتے کیا فائدہ ہے سکیبے کا مرنے کے بعد قانون ختم دنیا ختم دنیا کا زمانہ ختم ہر چیز ختم اب اس لیے جو شخص کہے گا کہ روح واپس آتا ہے وہ اللہ نے ختم کیا ہے اور اس کو وہ واپس لا رہا ہے اس لیے کافی ہے اچھا مرنے کے بعد جب یہ زمانہ ختم اب برزک کا زمانہ الگ ہو گیا برزخ کا زمانہ جو ہے وہ قانون کے لیے نہیں ہے وہ قدرت کے لیے ہے جو صرف جسم کے عذاب ثواب کے منکر ہیں وہ اللہ کی قدرت کے منکر ہوئے ایک قانون کا منکر ہوا ایک قدرت کا منکر ہوا دونوں خوف بنتے قدرت جس طرح کہے تم سر تسلیم خم کر کے مانتے آؤ بشرتے کہ قانون اور قدرت کی ٹکر آپس میں نہ لگے یہ تو رہے ہے کہ ایک آدمی کہتا ہے کہ نبی علیہ و سلام گزر رہے تھے قبرستان سے تو خط چلا آپ کا دل کا بہرحال نبی علیہ نے فرمایا کہ یہ قبر جو جو قبر والے جو لوگ ہیں ان کو عذاب ہو رہا ہے کھجی کا ایک پھرا چیر کے نبی پاک نے ایک ایک پہ رکھا اور دوسرا اس پہ رکھا اور فرمایا کہ ان کو عذاب ہو رہا تھا ہے اور ان کے سوکھ جانے سے پہلے امید ہے کہ ان قبر والوں سے عذاب اللہ کیا کرے گا اٹھا دے گا اب یہاں گھر بار شروع ہو جاتی ہے بولنی کی کئی کہتے کیا ہو گیا جو کہتے ہیں اس جسم کو عذاب صاحب ہوتا کہتے ہیں ہاں روح تھا تو اس لیے عذاب سا ہو رہا تھا ٹھیک ہے اور جو اس کے قائل نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ صرف تو امت ہے یہ کبھی کبھی امت کو سمجھانے کے لیے اللہ یہ حالت پیدا کر دیتا ہے ورنہ یہ آزاد سوال کے بغیر جسم کو کیسے سوال مگر آج تک کسی نے یہ سوچا ہے کہ یہ قبریں جو تھی قبر والے دو آدمی کون تھے اگر صحابی تھے تو اس روایت گھڑنے والے پر بھی لانا تھا صحابی کا خور ہو سکتا ہے پیشاب کے چیٹوں سے نہ بچے کیونکہ نبی السلام ہے تو یہی قصور ان کے ذمہ میں لگایا ہے نا ایک جو ہے پیشاب کے چھینٹوں سے پرہیز نہیں کرتا تھا دوسرا چورل گور تھا کیا نبی پاک کے صحابی ایسے تھے ہاں؟ اچھا اگر صحابی نہیں تھے تو کون تھے بتاؤ بھلیا تو پہلے گزشتہ جو مسلمان لوگ تھے پہلے گزرے ہوئے نبی السلام کے علاقے میں یہاں کیسے مسلمان آ گئے تھے وہ علاقہ نبی پاک کا بری نجار کے بعد کے پاس سے گزر رہے ہیں اور اگر وہ کافر تھے تو کافروں کی سفارش نبی پاک کیوں کر رہا ہے اور کھجی کا پڑا سفارش کے لیے ہے کہ نہیں اگر وہ کافر تھے تو نبی پاک نے سفارشی کیوں روکا لکھا اور اگر صحابی تھے تو نبی علیہ السلام السلام کے صحابہ کرام رام کے پلے باقی کیا بچا اس لیے روایت تو کہتی ہے کہ بالکل جھوٹ ہے کھڑا ہوا نہ یہ حدیث ہے نہ حدیث ماننے کے لیے تیار ہیں سارے صرف میں پڑ جاتے ہیں پھر سا کس کو ہو رہا ہے روح کو ہو رہا ہے جسم کو ہو رہا ہے اگر صحیح طریقے پہ روایت بھی سند کے لحاظ سے صحیح ہو اور اللہ کے رسول پاک کی زبان سے نکلے ہوں الفاظ تو پھر اس کی غلط تعمیل کرنے کی کیا ضرورت ہے شریعت جب کہہ رہی ہے اور شریعت نے تمہیں کہہ دیا ہے کہ ہر کے عادت اور قانون کے خلاف کام اللہ پاک پہلے بھی کرتا رہا ہے اور اب بھی کر سکتا ہے اس لیے انکار کرنے کی کیا ضرورت ہے ہاں جی کم آیا کم سما رکا کم اللہ بھائی یہ نہیں فد اللہ مغل سیندین پہلی بار وہ دعویٰ اور جس دعوے کے لیے تمہیدی عنوان آ رہے تھے وہ یہی دعویٰ ہے فد اللہ بلاؤ اللہ کو مخلصین مغل الدین خالص کرنے والے ہو اس کے لیے پکار کو ولو کار حل اگرچہ نا پسند کرے کافر لوگ رفیع درجات ذلرش دعوی کتنا اہم ہے اہمیت دعوی دعویٰ کتنا اہم ہے فد اللہ والا کیوں اللہ کو بلاؤ کیوں کہ بلد کرنے والا درجات کا عرش کا مالک ہے رو ڈالتا رہا ہے ماضی استمراری مزارے نال مانے کس دن ڈالتا رہا ہے روح اپنے حکم سے جس پر چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے روح تو یہی ہے نا لال جناک تاکہ ڈرائے ملاقات والے دن کی مار سے یوم ہم بار جس دن وہ بار زونا قبروں سے نکل کے رڑے میدان میں آ جائیں گے قبروں سے نکل کر رڑے میدان میں آ جائیں گے لا یقفا اللہ شہید نہیں پوشیدہ ہے گا ان میں سے کوئی چیز اللہ پر لیما الملک لیوم لیام اللہ فرمائیں گے لیما الملک لیوم آج کس کا ہے بادشاہی وہ کام کوئی نہیں بتانا لمن الملک اليوم کس کا ہے راج آج کے دن یہ قیامت والے دن اللہ للکار کے کہے گا چالیس سال تک یہی آواز آتی رہے گی لیمن الملک اليوم یوم لیمن ان ملکن یوم آج راج کس کا ہے کس کی حکومت چلے گی آج کس کا رٹوا چلے گا چالیس سال کے بعد اللہ خود بھی جواب دیں گے للہ الواحد القہار اللہ ہی کا راج اور کسی کا نہیں ہے آج کے دن بدلا دیا جائے گا ہر نفس جو کچھ کمایا ہوگا لازم آج کے دن کسی پر زیادہ ڈرا تو ان کو دن آج فتح قریب لگنے والی کا دن جب کہ دل لدل ہلا جے ہنجروں پر پہنچ جائیں گے اے پڑے ہوئے غصے کے ساتھ مال ظالمین من حنین ہاں، اچھا اچھا کاظمین ن مورتنی نمن غم کے بھرے ہوئے مال ظالمین من حمیمن نہیں ہے ظالموں کے لیے کوئی گھاٹا دوست ہوگا ولا شفیع ہوتا نہ ایسا کوئی سفارشی ہوگا جس کا کام آنا جائے یا نم خائن کل آئن وما تو خفر یا نم وہی جانتا ہے خیانت کرنے والی آنکھوں کو وما الصدور اور جو کچھ چھپاتے ہیں اللہ میں فیصلہ حق سچ کا کرتا ہے اور وہ جن کو وہ بلاتے ہیں وہ ایک قطر کا فیصلہ بھی نہیں کر سکتے کیوں فیصلہ وہ کرتا ہے جو حقیقت جانتا ہو سنتا ہو جانتا ہو اور جو غیر اللہ والے ہیں چاہے دور سے پکارو ان کو چاہے نزدیک سے ان کو جب حالات کا پتہ ہی نہیں ہے تو فیصلہ تیری قسمت کا کیسا کرے گا یہ کہتا ہے امام بری میری کھوٹی قسمت کرو کھڑی میری گھر پر کرو کھڑی یہ جو بکواس کرتا ہے نام مراد پلیت اس لیے کہ یہ قسمت کھوٹی کو کھڑا تو وہ کرے جو قسمت کے عقائد کو جانتا ہو جب وہ سنتا جانتا ہی نہیں ہے تو تیری قسمت کو کیسے کھڑا کرے گا اس لیے کہ وہی فیصلہ کر سکتا ہے قسمت کا جو سننے والا بھی ہو دیکھنے والا بھی ہو اب یسیف یسی تکلیف بھی نہیں کیا نہیں چل پھر کے دیکھا انہوں نے زمین میں کہ کیا انجام ہوا ان سے پہلے لوگوں کا وہ پہلے لوگ ان سے قوت اور قوت کے لحاظ سے زمین کی آبادی کے لحاظ سے بہت زیادہ سخت تھے بس پکڑ لیا ان کو ان کے کرتوتوں کی وجہ سے اللہ نے یہ کس بات کی بولی ہے مکے والے ماں کان لو میں واق نہ پھر ثابت ہوا ان کے لیے اللہ کی پکڑ سے کوئی بچنے والا ظال کب نوم یہ اس لیے کہ آتے تھے ان کے پاس رسول ان کے کھلم کھلی دلیلے لے کے مگر انہوں نے کفر کیا پھر پکڑ لیا اللہ کو شدید کیونکہ وہ بہت بڑا مضبوط ہاتھ کے ساتھ عذاب دینے والا ہے پھر تکلیف دنیا بھی خدا کی قسم ہے ہم نے موسا کو اپنی آیات دے کر اور حجت واضح فرعون کی طرف حامان کی طرف کارون کی طرف ان پلیتوں نے یہ کہا ساحر ان کذاب یہ تو جادوگر ہے اور جھوٹا ہے پس آیا ان کے پاس حق ہماری طرف سے تو کیا کہیں لگے اکتلو ابنا الزین آمن قتل کرو لڑکے ان لوگوں کے جو ایمان لا چکے ہیں اس موسا کے ساتھ خیال کرنا وسطی نسا اہم اور زندہ چھوڑ کے جاؤ ان کی عورتوں کو یعنی معلوم ہو گیا کہ یہ نجومی والی بات بکواس ہے پہلے ہی سے اس کے ذہن کا منصوبہ یہ تھا کہ بنی اسرائیل جو ہے ان کی نفری گھٹانی چاہیے پھر جب علیہ السلام کے ساتھ ایمان لانے والے شروع ہو گئے اب اس نے سپیشل طور پہ یہی کہا کہ ان کے لڑکوں کو جو ایمان لا چکے ہیں ان کی نسل آگے نہ بڑھنے دو ان کے جو لڑکے ہاتھ لگے اس کو قتل کرتے آؤ عورتوں کو چھوڑتے آؤ معلوم ہوتا ہے کہ اس کے ذہن کا منصوبہ یہی تھا کہ بنی اسرائیلیوں کا خاندان جو ہے اس کی نفری زیادہ نہ ہو جائے کسی وقت یہ ہم پہ حملہ کر کے قبضہ کر سکتے نہ نا یعنی پہلے بھی کرتا تھا اب پہلے کی نسبت تیز کر دیا ہے کیونکہ پہلے تو اسے یقین تھا کہ اب ان کی نفری جو ہے کم ہو چکی ہے مگر جب دیکھا کہ موسا علیہ السلام کے ساتھ ایمان لانے والے لا رہے ہیں تو پھر نئے سرے سے اس کو یہ جوش آیا کہ اتنی نفری تو معلوم ہوتا ہے اس کی اب باقی ہے کہ اس پر ایمان لا رہے ہیں اب جو ایمان لا چکے ہیں ان کے گھر نسل آگے پیدا نہ ہونے دو ان کو یہی ختم کرنے کی کوشش کرو اس لیے قتل کرواتا تھا وما قید الكافرین الا فی زلال نہیں ہے کافروں کا مگر نگا اندھیرے میں وکال فرعون ضروری اب کہتا ہے ہنس جاؤ نا مجھے چھوڑو میں قتل کرتا ہوں موسا کو پھر بلائے نا اپنے رب کو میں پٹھا انی اخاف ہو کیوں مجھے خطرہ ہے کہ تبدیل کر دے گا تمہارے دین کو یا یہ غالب آ جائے گا زمین میں فساد مچا دے گا اب علیہ السلام جب سنا نا تو کیا کہا اس تو بے ربی و رب کو میرا تعویذ تو ہے نا رب جو تمہارا بھی رب ہے من کل متکبر ہر آکر خان کے مقابلے میں جو یوم حساب پر ایمان نہیں رکھتا ایسے آکر خان کے مقابلے میں میں اپنے اللہ کو تعویذ بناتا ہوں مجھے اور کی ضرورت نہیں ہے تب دیکھو رجل مومن من آل فرعون کہنے لگا ایک مرد جو مومن تھا ایسا مومن جو خود فرعون کے رشتے داروں میں سے تھا من آل وہ چوری چھپیا جا امن اکثر مدینہ تھے اکثر میں شہر کے دوسرے کنارے سے مصر کے شہر کے کنارے سے دوڑتا ہوا آیا اور چپ کے چپ کے کہنے لگا او موسا بات سن بات ایسی ہے کہ ان کا منصوبہ پک چکا ہے مگر جب دوبارہ لوٹ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام آ گئے اب دعوت شروع ہو گئی ہے تو اب وہ شخص دوڑ کے آتا ہے اور آ کے اپنی قوم سے لڑتا ہے برادری سے لڑنا شروع کر دیا اس کے ایمان کا پتہ بھی آج چلتا ہے چل پڑا ورنہ پہلے پتا نہیں تھا کہ وہ ایمان لایا کہ نہیں لایا اب مانا خیال کر کے کرنا کہا مرد نے مومن نے ایسا مومن فرعون کا رشتے دار تھا اس حال میں اس نے کہا کہ اب تک چھپا رہا تھا اپنے ایمان کو اب تک کیونکہ اب تو ظاہر کر رہا ہے نا اپنا ایمان اب تک چھپائے ہوئے تھا اپنے ایمان کو آ کے کہنے لگا فرعون اور فرعون آن بے آن تم وصول ہو کیا ایسے آدمی کو قتل کر دے جو کہتا ہے کہ رب اللہ رب میرا اللہ ہے حالانکہ تمہارے پاس آ چکی ہیں کھلی دلیلیں تمہارے رب کی طرف سے اور تمہیں کیا ضرورت ہے اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کے خلاف ہوگا جھوٹ اس کا اور اگر وہ سچا ہے تو پہنچ جائے گا تم کو بعض وہ وعدے جو تمہیں دھمکیاں دے رہا ہے خام عذاب میں کیوں گرفتار ہوتے ہو کیا ضرورت ہے تمہیں ان اللہ اللہ یہ بھی اللہ کا قانون ہے کہ نہیں کامیاب ہونے دیتا اس بندے کو جو مصرف ان جو زیادتی بھی کرنے والا ہو اور جھوٹا بھی ہو اور میری برادری آج تمہارا شان شوکت ہے ظاہری نفل نرز تم غالب ہو زمین میں پھر کون ہماری امداد کرے گا اللہ کے عذاب سے اگر آ گیا ہمارے پاس اس وقت فرعون نے کہا ماوری کم اللہ مارا میں نہیں دکھاتا تم کو مگر وہی کچھ جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں وما آدی کم اور نہیں میں راستہ دکھاتا تم کو مگر وہی ہدایت کا راستہ ہے وہ کون سا وہ یہی ہے کہ موسا کو قتل کیے بغیر ہم امن میں نہیں رہ سکتے اب وکال نظیر امن اب وہ پھر ایماندار بولتا ہے فرون کا رشتے دار کہتا ہوں میری برادری میں ڈرتا ہوں تم پر کہ احزاب والے دن کی طرح تم پہ کہیں عذاب نہ آ جائے مثل حالت قوم نوح کے آد کے سمود کے اور جو ان کے بعد آئے اللہ یرید ظلم نہیں اللہ ارادہ کرتا بے انصافی کرنے کا اپنے بندوں کے ساتھ وہ نا کام اے میری برادری میں ڈرتا ہوں تم پر یوم تناد اور دن جس دن ایک دوسرے کو پکارو گے قیامت والا دن اس کے عذاب سے ڈرتا ہوں یعنی یوم تولون بدبرین جس دن تم پھر چلو گے پیٹ پھیر کر ماں من آسم نہیں ہوگا تمہارے لیے اللہ سے کو بچانے والا جس کو دکا دے دے اللہ اس کو ہدایت پہ لائے اور بات سنو والا کر یا کم یوسف من قبل تمہارے پاس پہلے یوسف بھی آ چکا ہے کلم کھلی دلیل لے کے تم ہمیشہ ہی شک کے اندر پڑے رہے جو کچھ بھی لایا تھا تمہارے پاس حتیٰ کہ جب وہ ہلاک ہو گیا تو تم کہنے لگے اب نہیں اٹھائے گا اللہ اس کے بعد کوئی رسول تھی قزا یہ کا اللہ من ہو مصرف المرتاب اسی لیے اسی طرح گمراہ کرتا ہے اللہ اس بندے کو جو مصرف جو حق درجے کا مشرق ہو مرتاب اور شک میں دل پڑنے والا ہو وہ لوگ جو لڑائی کرتے ہیں اللہ کی آیات میں بغیر دلیل کے جو دلیل ان کے پاس آئی ہو کب بڑا مقتن ہے اند اللہ بہت بڑا غضب ہے اللہ کے نزدیک اور ایمانداروں کے نزدیک اور یوں ہی ہم مہر مار دیا کرتا ہے اللہ اوپر ہر دل متقبل جابر کے اس وقت کہنے لگا یا ہامان او حامان خدا سائیں کیا میں سرحل بنا میرے لیے ایک محل اب ابلغ اسباب تاکہ میں پہنچ جاؤں ان اسباب کی طرف دروازوں کی طرف یعنی دروازے آسمان کے میں جاگ کے دیکھتا ہوں نا موسا کا خدا ہے کہاں یہ خواہ اس نے ڈنڈا تو نہ ڈال رکھا ہے ہمارے خلاف وہ ان کا زبن اور میرا گمان ہے کہ یہ موسا بالکل جھوٹا ہے ہاں جو ہی چھکا دیا گیا تھا فرعون کے لیے گندا عمل اس کا اور روک دیا گیا وہ پلیت اللہ کے راستے سے اور نہ مکر فرعون کا ثابت ہو سکا مگر ہلاکت میں ہلاکت ہی ہلاکت اب پھر ایماندار آدمی بول پڑا سنو وقال الذي آمنا اور بولنے لگا وہ بندہ جو ایمان لا چکا تھا یا قوم او میری برادری خوش ہو کہ میرے پیچھے چلے آؤ میں تمہیں ہدایت دوں گا ہدایت کے راستے کی ایک قوم یہ حیاتی دنیا کی متعاون چند دن کا یہ نفع ہے حالانکہ آخرت حقیقت میں ٹک رہنے کی قرار گاہ ہے جو شخص بھی عمل کرے گا برائی کا نہیں بدلا دیا جائے گا مگر اس کے ومن عامل صالحا اور جو عمل کرے گا اچھے چاہے مذکر ہو ہو اس حال میں کہ وہ مومن ہو یہی لوگ ہیں کہ ہوں گے جنت میں رزق دیے جائیں گے بیچ اس جنت کے بغیر حساب کے امریکہ مانی ادو کنگل نجات کیا ہو گیا مجھے میں تمہیں بلاتا ہوں نجات کی طرف اور تم مجھے بلاتے ہو جہنم کی نار کی طرف تدو باللہ تم مجھے بلاتے ہو تاکہ میں کفر کروں اللہ کے ساتھ غیر اللہ کی شور پکار کروں یعنی شرک کروں اس اللہ کے ساتھ اس چیز کو شریک بناؤں جس کا مجھے علم بھی کوئی نہیں ہے وہ انا دوں کو اور میں بلاتا ہوں تم کو عظیم غفار کی طرف لا جا محترم یقیناً بات پکی بات ہے بلاتے ہو تم مجھے اس کے جس کے لیے دعوت کا حق بھی دنیا میں کوئی نہیں ناخرت میں اس کو پکارا جائے یہ بات ہی کوئی نہیں وہ اللہ مرد حالانکہ لوٹ کے جانا ہم سب کا اللہ کی طرف ہوگا وہ ان النار جو اللہ کی پکار سے تجاوز کر کے غیر اللہ کو پکارتے ہیں وہ تو ہوں گے بھی اقول لكم ان قریب یاد کرو گے میری باتوں کو جو کچھ میں کہہ رہا ہوں میں تو مر جاؤں گا مجھے معلوم ہوتا ہے کہ میرے دن تو اب تھوڑے آ بچے ہیں مگر تم بعد میں یاد کرو گے میں تمہیں نہیں مل سکوں گا میں حوالے کر چکا ہوں اپنا معاملہ اللہ کی طرف وسیع اللہ جاننے والا دیکھنے والا ہے اپنے بندوں کے حالات کو بس بچا لیا اس کو اللہ نے ہر بری اس تدبیر سے جو انہوں نے کی تھی اور گھیر لیا فرونیوں کو گندے عذاب نے ہوا ایسا دیا فرون نے کہا بھائی پہلے پکڑو اس مومن کو اس کا منہ دیکھتے ہیں نا بڑا مبلک کہاں سے مولوی بن کے آ گیا ہے پہلے اس کو پکڑو وہ بھاگ پڑا جب بھاگنے پڑا تو اس نے ایک ہزار آدمی پیچھے بھیجے کہ اس کو پکڑ کے لے آؤ وہ تو جنگل میں بھاگ گیا پانچ سو آدمیوں کو تو جنگل کے چیتے اور شیر چیر پار کے کھا گئے پانچ سو بچ گئے واپس آئے نا تو فرون نے کہا ایسا کرو اس کو قتل کرو جا کے یہاں بھی مل جائے سمندر میں لے جاؤ دریا میں جا کے اور کشتی پہ بٹھا کے درمیان میں جب کشتی جائے تو اس کو الٹا دو کشتی میں جا کے یہ سوار ہوا لمبی چوڑی پانچ سو آدمی بیٹھے اس مومن آدمی کو پکڑ کے درمیان میں لے گئے اس پہ بیٹھا ہوا تھا وہ نکل گیا پھر آ گیا پھر کے دروا کہنے ہاں بھائی بندے کا پتر بننا ہے کہ نہیں بننا ہے میں بھی آخیا فصا تج کرو نہ ماں کو وہ ڈر کے مارے جلدی جلدی اس نے پانچ سو آدمی اور بھیجا اس کو پکڑ کے لے جاؤ اور جا کے اونچے سے اونچے پہاڑ پر چڑھ کے وہاں سے نیچے اس کو لڑکا دینا تاکہ یہ آتے آتے ہی مر جائے بہرحال وہ لے گئے پہاڑ پہ تفصیل مدارک والے نے لکھی ہے کہانی اس کے آگے پیچھے کا پتہ کوئی نہیں اللہ جانتا ہے سچی بات یہ جھوٹھی بہرحال یہ ایک واقعہ ہے چلو آپ مقرر ہیں نا تقریر کریں گے تو آپ کو کام دے گا مقرر عام طور پہ جھوٹ بول سکتے ہیں اچھا خیر تو خیر وہ پہاڑ کی چوٹی پہ لے گئے وہاں جا کے اس کو لڑکانا تھا نا نیچے تو کسی کا پاؤں کسی طرح پھسلا اس نے دوسرے کو پکڑا تیسرے کو پکڑا یہ پھسلتے پھسلتے سارے نیچے آ گئے مومن پھر کا زندہ آ رہا تھا فراؤن کے دربار میں اور راستے میں وہ بیمار پڑ گیا اور وہی مر گیا وہ لکھتا ہے کہ میرے تک روایت یہ پہنچی ہے کہ پانچ سو فرشتہ جو ہے وہ اس مومن آدمی کی لاش کو اس نے غسل دیا اور پھر اس کا جنازہ پڑھا بیس سے اس کے لیے وہ کفن لائے اور وہ جنگل میں اس کو دفن کر دیا اللہ اللہ خیر اللہ ویسے ہم کو تو مان لینا چاہیے وہ خاص طور پہ تمہارا مسلک بھی مرکزی ہے جماعت بھی مرکزی ہے اور ایسے بھی تو مرکزی نا مرکز کا کافر تھا اور ایسے مرکزی کافر کے سامنے آدمی مرکزی کو بول سکتا ہے نا دوسرا کو نہیں بول سکتا اللہ پاک اگر ایسا کر بھی دے تو مشکل تو کوئی نہیں اللہ کے سامنے بہرحال یہ ہے کہ مسئلہ کا پکا ہونا چاہیے دیکھو اگر ایسی طرح واقعہ اسی طرح ہی ہو تو ایک آدمی ہے ایک جاندار اتنا صبر و تحمل سے رہا ہے کہ آخرکار اگر کوئی دنیا کا اس کا یار و مددگار نہ تھا تو اللہ نے فرشتوں کو بھیج کے بھی اس کا جنازہ کروا دیا ہے بھائی بیکا موحد آدمی کو اللہ اکیلا چھوڑ ہاں؟ کا ہے دوسرے میں گرام جنگل کی بات ہے جنگل میں تھا نا جنگل میں آتے آتے مر گیا نا دوسرے شام کو کیا پتا بیچارے کو جو کہ مر گیا یہ زندہ ہے کہاں ہے کہاں ہے اس نے تو چوری چھپے بھیجے تھے سارے آدمی جا کے اس کو دریا میں دبو کے آؤ یہ کر کے آؤ یہ کر کے کسی کو کیا پتا فوقا اللہ ہو اللہ نے بچا لیا اس بعد میں گئے تھے بھائی اللہ رضون علیہ غدو اشیا تخلیق ہو گئی نار جہنم کی رضو نالا پیش جاتے ہیں وہ فرونی اوپر نار جہنم کے صبح بھی اور شام بھی وجہ تکوں سات جس دن قائم ہوگی قیامت آل فرعون شد العذاب حکم ہوگا داخل کرو فرونیوں کو سخت عذاب میں بھائی اللہ رضو یہ آگ جو جہنم کی ہے جہنم کی جو بھی ہے بہار نار تو ہے نا آگ پر پیش کیے جاتے ہیں صبح شام کون فرون تو اب علماء یہاں کہتے ہیں کہ رو ہیں کیا مراد ہے رو جسم کو چھوڑ دیتے ہیں اب آگے آدھے آلہ پھر آنا وہاں بھی تو ان کو چاہیے کہ ہو پاؤں حکم ہو یو رضونا اگر ارواح ہے تو ادخلو خیلو بھی تو ارواح ہوں گے حالانکہ دن قیامت کے روح اور جسم دونوں ساتھ ہوں گے نا تو معلوم ہوا اندار وہ رسوم آیا یہاں بھی عالم برزخ میں جو عذاب ثواب ہو رہا ہے وہ روح اور جسم دونوں کو ہو رہا ہے روح اپنے مقام پر ہے جسم اپنے مقام پر ہے اس لیے دل قیامت کا یوم تقوم اس ساتھوں جو دل قیامت قائم ہوگی حکم ہوگا آد دکھو اب ان کو داخل کرو یعنی روح اور جسم دونوں کو داخل کرو اکیلے کو نہیں عذاب ثواب جو ہوتا ہے دونوں کو ہوگا ایک تو ہم بتا دل کیا مت اکٹھے ہوں گے اور کیا مت سے پہلے اکٹھے نہیں ہے وہ اپنے مقام پر ہے وہ اپنے مقام پر خبر نہیں ہوگی وہ کوئی ہے ہم کہتے ہیں جسم کا ذرہ جہاں پہنچ گیا ہے اس کی وہاں قبر ہے جلا دیا ہے نا انہوں نے تو خاک اور ذرہ ذرہ خاک کا یا مٹی کھا گئی ہے جہاں جہاں اس کا ذرہ موجود ہے وہی اس کی قبر کیوں قانون جو یہ تھا کہ سم اماتا ہو موت کے بعد قبر ہی ہے جہنم میں چلا جائے جسم کا ذرہ وہ بھی قبر ہے ہاں؟ ان میں چلا جائے وہ بھی قبر ہے اس کی دریا میں چلا گیا اس کو وہی کمانا یہی وجہ ہے کہ مما اوبھر مما خطیات ہم اوبھر لوہن اللہ انسارا روح جہاں جائے گا وہ اپنے مقام پہ گیا جسم جہاں جائے گا جس پانی میں گیا ہے مٹی میں گیا ہے سڑا میں گیا ہے اس کی وہی قبر ہوگی ہاں اس کی وہی قبر ہے جہاں زبرا گیا گا وہ تیری ماں کا گھر نہیں ہے جانور کھا گیا نا بگاڑ کھا گیا کو گیدڑ کھا گیا لیبر کھا گیا ہے جو اس ذرہ اس کے اندر جائے گا نا اس ذرہ ذرہ جو ہے اس کی ہم کہیں گے وہی خبر ہے کیوں آخر یونس علیہ السلام کی قبر کو حضرت قطادہ نے کہا ہے نا کہ اس کی قبر وہی بنتی مچھی کا ہے ہاں، حضرت نور صلی السلام کے لیے قبر ہوئی مچھلی کا پیٹ بنتا کہ نہ بنتا ہاں؟ مچھی کا پیٹ وہ جانور ہے کہ نہیں ہے جس جانور میں جسم کا جو حصہ جائے گا ہم کہیں گے وہ قبر ہے اگر چاہے اللہ تو نہیں اس کو عذاب ثواب دے سکتا ہے جب اللہ کی قدرت کی بات ہے بھیا وہاں اسکان پیش کرنے والا تو کنجر ہوگا نہیں سمجھ آئی قانون الگ ہے قدرت الگ ہے ایک سائنٹیفک پہلے نکتا سمجھ لو کہ جو معاملہ جسم کا ہے مرنے کے بعد اس کے ساتھ قانون کوئی نہیں یہ میری قدرت ہے اب قدرت کدھر لے جائے گی اس لیے تو اللہ کریم نے فرما دیا نہیں لولا اللہ کان من نہیں اللہ یو نہیں تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ یہی قبر ہوتی مچھلی کا پیٹ اس کا یہ بھی اللہ نے اس لیے مثال پیش کر دیا نا کہ تاکہ کوئی کہے کہ کسی کو واشی جانور کھا جاتا ہے یہ ہو جاتا ہے کوئی جیسے اس کا کہیں چلا جائے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اس کی وہی کور ہوگی اگر اللہ چاہے گا تو اس کے ذرات کو عذاب سماپ دے ہاں، رہنا معحمول کی تو بات نہیں بات یہ ہے کہ جو بدن ہے یا بدن ہے وہ کسی پیٹ میں ہے کہ نہیں یعنی اس کا ظرف کیا چیز بن رہی ہے مصروف تو ہے نا

کھا کر نہ سکتے وہ تو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ مصب میں سے نہ ہوتا تو قیامت تک کے لیے مچھلی کے پیٹ میں رہتا اب اگر قیامت تک کے لیے مچھلی کے پیٹ میں رہتا تو موت تو آنی تھی کہ نہیں آنی تھی ہاں اور قیامت سے پہلے موت تو ضرور آنی تھی نا مگر اس مور مرنے کے بعد اس کی قبر کیا بنتی وہی مچھلی کا پیٹ بنتا تو معلوم ہوا انسانی اجزاء یا انسانی جزو ہے یا عزو جو ہے وہ جہاں پہنچے گا مر کر یہ سمجھو اس کی وہی قبر بنے یہ مطلب ہاں جی اللہ رضونا شہیا آل پھر شد شادی تو سیدھی بھی بات کرنا تو کہو گے بھائی عذاب ثواب جسم کو بھی ہوتا ہے پہلے تو مولوی خوش ہو جائیں گے نا یہ مشرق مولوی ہاں ٹھیک ہے یہ کوئی روح مانتا ہے کہ روح اس میں آ گیا پھر جب وضاحت کرو گے بھائی جسم جو ہے نا اس کے اندر روح تو کوئی گیا تھا کیونکہ وہ تو روح کا واپس آنا تو قانون ہے جسم کے اندر روح کا داخل ہونا یہ قانون ہے کیا سمے تو ہوں نفخت فی ہے ہو یہ تو قانون ہے اور موت کے بعد قانون تو گیا ہے ختم ہو ٹھیک ہے اب وہ کہے گا حضرت پھر ہزار سال کا شور ہے وہ تو جسے بیمار کیا پتھر ہے تم پتھر کو نہ اثر مانتے ہو تو پھر کیا کہو گے ہم پتھر کو عذاب سلاب مانتے ہیں چونکہ اللہ اور اس کے رسول نے حکم دے دیا ہے کہ پتھر کے اندر یہ یہ خاصیتیں ہوتی ہیں تم خدا کی قدرت کے منکر ہو اور اللہ کے قانون کے بھی منکر ہو اس لیے تم ڈبل کا پھر ہو جناب مولانا صاحب اور ہم ایک درجے کے مومن ہیں اللہ کے قانون کو بھی مانتے ہیں قدرت کو بھی مانتے ہیں ہمیں کوئی اطراف نہیں وہ یہ کہا جو نہ اور جس وقت وہ جھگڑا کریں گے جہنم کے اندر نظر اس وقت کہیں گے کمزور مریض کوس کوس کرنے والے ان لوگوں کو جو بڑے آکر خان بنے ہوئے کہ ہاں جی پیر جی اور کھوتے تو چڑھ کے آنے والے آرام دیا انا کنہ لکم تبان ہم ہوتے تھے تمہارے بڑے تابے دار دنیا میں آج ہمیں ضرورت پڑ گئی حل ان تم مغرو آج تم کام آؤ گے ہمارے کہنا نصیب من النار کچھ حصہ جہنم کا جو ہے وہ کچھ تو ہٹا لو ہم سے کانو کہ زیادہ بکواس مت کرو کھلے رل کے جلنے سے پترو انا کلون ہم سب کے سب اسی جہنم میں جائیں گے کیوں آج کے دن اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے بندوں کے درمیان آج کوئی پیر بابا ادھر ٹانگ نظر آئے گا خدا دے سارے نال نہ گنو ورنہ کھلے کھلو کے زیادہ نہ لگے پائے جا چپ کر کے جڑا لکریشن ہے نا یہ برداشت کرنے وکال الزیر فی نارے جو جہنم میں پڑے ہو گے نا وہ کہیں گے خزانہ جہنم کو اور بات سنو اور ڈرو گے اللہ ہو کی ربک دعا کرو اپنے رب سے کچھ ہلکا کرے ہم سے ایک دن عذاب ہلکا کر دے ایک دن کانو اس وقت وہ کہے گے الم تک ہی کو مرسل کو مل رہی ہے رات وہ کیا نہیں آیا کرتے کہ تمہارے پاس رسول کھلم کھلی لے کر بلا یہ بالکل آتے تھے تو پھر فادر فادر ہوں تو پھر بلاؤ نا اپنے اب مشکل کشاؤں کو سوا دعا الکافرین اللہ فی زلال نہیں ہوگی پکار کافرا کی مگر زلال کے اندر زلال کے اندر رہے اللہ سرو رسولنا اور ہمارا وعدہ ہے کہ ہم امداد کریں گے اپنے رسولوں کی اور ان لوگوں کی جو ایمان لا چاہیے تھی دنیا میں اور دن قیامت کے جس دن کھڑے ہو جائیں گے جواب سارے اور جس دن نہیں نفع دے گا ظالموں کو معذرت ان کی ان کے لیے لانت ہوگی اور ان کے لیے گندی حویلی ہوگی خدا کی قسم ہے دیا ہم نے موسا کو ہدایت والی کتاب تاب اور وارث بنایا ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب کا سنا ہے وارث بنایا یعنی نال اس طبقے میں ملی کتاب خدا لے الباب خاص دیر اے میرے پیغمبر ان وعد اللہ حق کو وعدہ اللہ کا حق ہے بس واسطہ پھر زمبے کا گناہوں کی معافی مانگ اور سب دے دے ہم دے رب دے کا اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ تصویر جان کر صبح شام تاکہ وہ لوگ بھی لڑکے ہیں اللہ کی آیات میں بغیر سلطان اور حجت کے جو ان کے پاس پہنچ چکا ہو نہیں ان کے دلوں میں مگر صرف آ کر بازی ہے ماں ہوں بے بالوی نہیں وہ پہنچنے والے اپنے ارادی آ کر خانے کو فس اگر کسی وقت طبیعت میں تیزی آئے تو فسٹ بننا اس کے ساتھ لخل کو سما بات دلیل امی دلیل ایک لمبی ہوتی ہے ایک دلیل ہاں امی کیا معلوم سے امت کی طرف آئیے البتہ بنانا آسمان و زمینوں کا بہت بڑا ہے لوگوں کے پیدا کرنے سے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے نہیں برابر اب دلیل آگے لمبی نہیں برابر اندھا اور نہ آنکھوں والا وہ لوگ بھی ایمان لائے عمل اچھے کیے اور نہ وہ بدکار آدمی برابر ہو سکتے ہیں کلی لما قتل بہت کم ہے جن جنسی حاصل کرتے تاکہ کیا میں ضرور آنے والی ہے کوئی شہد کا اس میں اندر نہیں لیکن اکثر لوگ ایماندار نہیں ہوتے قال ربكم ادعوني استجب لكم تیرے رب نے فرمایا بلایا کرو مجھے استجب لكم میں ہی قبول کر سکتا ہوں تمہارے لیے یہ نہیں کہ میں سب کچھ قبول کروں گا نا استجب لكم میں ہی قبول کر سکتا ہوں تمہارے لیے ان نلبی منس کا تاکہ وہ لوگ جو آکڑ کرتے ہیں اور محسوس کرتے ہیں میری پکارنے سے میری پکار سے سید خلون جہنم داخل ضرور داخل ہوں گے جہنم میں ہو کے اللہ دلیل اکلی اللہ ذات جسے بنایا تمہارے لیے رات کو تاکہ ٹیکا ہو اس نے اور دل کو بدھ سیران دن کو مبرن دیکھنے کا ذریعہ تاکہ اللہ صاحب فضل والا ہے لوگوں پر لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کیا کرتے ذالکم اللہ اور صبرا کو یہی اللہ ہے جو رب ہے تمہارا بنانے والا ہر چیز کا اب نتیجہ کیا نکلا اللہ اللہ اللہ جس حد اللہ لا إله إلا هو فأنا فکون کہاں تم جھوٹ کی طرف لوٹائے جا رہے ہو یوں ہی جھٹائے گئے جھوٹ کی طرف دھکیلے گئے وہ لوگ جو تھے ہماری آیات کے ساتھ انکار کر کے دوسرے کرو بلو اللہ یہ وہ ذات ہے سمجھ رہا ہے لیے زمین کو قرار آسمان کو چھت اور تمہارے فوٹو کھینچے بہترین تمہاری صورتیں بنائی بھیج کے لیے تم کو پاک ستھری چیزوں کا ذالکم اللہ ربکم رب یہ اللہ ہے جو رب ہے تمہارا وہ تمہیں کھانے کے لیے تجربات چیزیں دیتا ہے مگر تم حرام کھاتے ہو فتبارک اللہ رب العالمین بس برکت والی ذات وہی ہے جو رب العالمین ہے وہی زندہ ہے نہیں الا مگر وہی فد اسی کو پکارو اس حال میں کہ خالص کرنے والے سے اس کے پکار کے تو حاصل یہ ہو گیا کہ زمین آسمان کی بادشاہی اسی کی ہے تو الحمدللہ سارے کمال کی صفتیں بھی اسی اللہ کے لیے ہیں جو رب العالمین ہے دلیل ہوئی کل انی فرما دے میں منع کیا گیا ہوں کہ عبادت کروں ان کی جن کو تم پکار رہے ہو جبکہ آ چکا ہے میرے پاس کھلم کھلی دلیل ہے میرے رب کی طرف سے مجھے تو حکم دیا گیا ہے کہ او سلے مال رب العالمین سارا وجود سونپ دوں رب العالمین کے لیے خالہ خلقکم من تراب وہ وزا آتا جس نے بنایا تو ہم کو مٹی سے پھر لطفے سے پھر الکا سے پھر یہ خریدے کو تمہیں بچہ بنا کے باہر نکال دیا سمل تب لہو و شدہ پھر چھوڑ دیا تم کو تاکہ پہنچ جاؤ اپنی کریل جوانی کو پھر چھوڑ دیا تم کو تاکہ ہو جاؤ بدھ یک و میرے کو میے کا وفا اور کئی تم میں سے ایسے ہیں جو پہلے ہی فوت ہو جاتے ہیں والے تب لہو اجل مسما اور پھر ہم نے تمہیں بدھا بنا کے چھوڑ دیا تاکہ پہنچ جاؤ قبر مدت مقرر کو ولا اللہ کم تاکہ تم پھر عقل بھی رکھو جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے فیضا کزا امرن جس وقت طے کرتا ہے کوئی معاملہ تو پکی بات ہے کہتا ہے اس کے لیے ہو جا اور وہ ہو جاتا ہے الم کیا نہیں دیکھا تو نے طرف ان آدمیوں کے جو جھگڑا کرتے آیات میں اللہ کہاں الٹے پھیرے جاتے ہیں جنہوں نے جھٹلایا اللہ کی کتاب کو اور بدلا بھائی رسلنا اس مسئلے کو بھی جھٹلایا جس مسئلے کے ساتھ بھیجا ہم نے اپنے رسولوں کو اچھا تھوڑا جا ٹھہر جائے یا لم یقین ہو جائے گا جب دیکھیں گے اپنی آنکھوں سے دل اغلال فی آناکہم جب توک ہوں گے ان کی گردنوں میں ڈالے ہوئے وہ سلاسل اور زنجیر ہوں گے ان کے پاؤں میں ڈالے ہوئے یہ سب جہنم میں گھسیٹے جائیں گے جہنم میں گھسیٹے جائیں گے فل حمیر میں کھولتے ہوئے پانی میں سما فنار نارے پھر جہنم کی آگ میں بھول جائیں گے یس ضرور پھر کہا جائے گا ان کو اے نما کم تم کس جن کو تم شریک بناتے ہوئے اللہ کے بغیر وہ کہیں گے بھاگ گئے آج کے دن ہمارے سے بلکہ نہیں تھے ہم تو بلایا کر کے کسی اور کو پہلے کچھ بھی کلا نکل کافر یہ گمراہ کر کے اللہ کافروں کو ظالم تم تفرون دماغ اور ظالکم کہا جائے گا ظالکم بنا کم تم یہ اس لیے کہ تھے تم منا کے زمین میں نا حق و بنا کم تم کمرو اور اور اس کہ تم فرحت آزادی کی خوشیاں منایا کرتے تھے اب وا جہنم اب داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازے میں خالدی نفیہ ہمیشہ رہنے والے اس میں بس بہت گندہ ٹھکانا تکبر کرنے والوں کا تسلی اصبر ان وعد اللہ حق صبر کرو تاکہ اللہ کا وعدہ سچ ہے ہر ایمان اور کا باز الذین ایدہم پس اگر دکھا دے ہم تم کو باز وہ عذاب جس کی دھمکی دے رہے ہیں ان کو او نہ توفین نہ کا یا فوت کر لیں آپ کو تو بھی آپ دیکھ تو نہیں سکیں گے مرنے کے بعد نہ دیکھ سکیں گے نہ سن سکیں گے مگر تب بھی کوئی حرج نہیں لینا ہماری طرف لوٹائے جائیں گے سارے خدا کی قسم ہے والا کر ارسلنا رسول قبل کا خدا کی قسم ہے بھیجا میں رسول آپ سے پہلے ان میں سے کیونکہ وہ ہیں جن کا بیان کر چکے ہیں آپ پر کہ وہ ہیں جن کو بیان ہم نے نہیں کیا کان رسول آیت آٹھ ہزار نبی اور چار ہزار رسول تو اسرائیل اسرائیلیوں سے صرف آئے ہیں اتنی بڑی تعداد جو ہے اللہ کے رسولوں کی یہ صرف بڑے اسرائیل کے رسولوں سے یعقوب علیہ السلام علم ودیا نا ماشاء اللہ رسالت رسالت رسالہ تیرا ہاں جی اور نبی کے پاس کتاب ہوتی ہے کتاب نہیں ہوتی نئی اور رسول کے پاس نئی کتاب ہوتی ہے بس شریعت جدید لے آتا ہے رسول اور نبی اسی پہلے سابق رسول کی شریعت پہ عمل کرتا ہے یہی فرق ہوتا ہے باقان الرسول نہیں آتی اب آیت اللہ بزم اللہ فیضا امر اللہ جب آئے گا اللہ کا حکم تو فیصلہ کر دیا جائے گا حق سچ کا خاصرا ہونا لے کر مبتلون خسارے میں پڑ جائیں گے اس وقت باطل پرست لوگ پھر دلیل عقل کا ارادہ اللہ یہ وہ ذات ہے جس نے بنایا تمہارے لیے ڈنگروں کو کر سواری کرو اس پر اور کئی ایسے اگر کو کھا جاتے تمہارے لیے ان ڈبروں کے اندر بڑے نفروں تک پہنچ جاؤ اوپر ان کے اپنی حاجت لے کر جو تمہارے سینوں میں ہے ایک جگہ سے گھوڑے پہ چڑھو اونٹوں پہ چڑھو دوسری جگہ پہنچ جاؤ وہ اور ان اونٹوں پر بھی اور کشتیوں پر بھی تم اللہ دے جاتے ہو دکھاتا ہے ان کو اپنی نشانیاں بس کون کون سی اللہ کی آیات کا انکار کرو گے کیا انہوں نے چل پھر کے زمین میں نہیں دیکھا کہ فکان آ کے بت نذیر احمد قبل کیا ہوا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے گزرے ہیں قانون اکثر امن ہوم تھے وہ اکثر ان میں سے اور اشد قوت نقری بھی زیادہ قوت بھی زیادہ وہ اثارن فل عرض اثارن اور زمین میں ان کے کلے کوٹیاں وہ بھی زیادہ تھی کما انہم بس نہ کام آئے ان سے وہ جو کچھ کمائی کرتے تھے کس طرح پس جب کیا ان کے پاس اصول ان کے کھلم کھلے ہوئے لے کر تو وہ خوش رہ گئے مال دولت پر جو ان کے پاس پہلے تھا علم وغیرہ اور میں ڈال لیا ان کو اس عذاب نے جو تھے عذاب کے ساتھ مذاق اڑایا کرتے جب کوئی پیغمبر کہتا پہ تم پہ عذاب آئے گا تو وہ بدکیاں کرتے مذاق کرتے بس دیکھا نا جب انہوں نے ہمارا عذاب کہنے لگے منا بلّا ہم نے اکیلے اللہ کو مان لیا ہے اور کفر کیا ہے ہم نے جو کچھ ہم شرک کرتے تھے مگر چونکہ موازنہ ہو چکا تھا عذاب دیکھ چکے تھے بس نہ ہوا نفع دے رہا ان کو ایمان اس کے میں جب کہ دیکھا انہوں نے ہمارا عذاب یہی میرا قانون ہے جو گزر چکا ہے میرے بندوں میں اور قانون ہے کہ ایسے موقع پہ جو ایمان لاتا ہے خاصرا ہونا الکل کافرون اس موقع پہ کافر لوگ ہمیشہ خسارے میں رہے